ارادہ تو یہی کر کے آیا تھا کہ آج سے درد شروع کروں گا لیکن طبیعت میں کچھ نکاہت اور کمزوری سی ہے آپ کی محبت میں حاضری بھی ہو گئی اور میں نے کہا کہ لاؤ آج کی مجلس میں اس صورت کی قدر مختصر تفسیر کر دوں اور اس صورت کے انتخاب کی وجہ بھی یہ ہے کہ چونکہ اللہ کی نعمتیں ہم پر بہت ساری ہیں اور ہمیں ان نعمتوں کی قدردانی کی ضرورت ہے اگر ہم نے نعمت کی قدردانی نہ کی تو امنتے ہوئے بادل جو اور قوموں پر برس رہے ہیں کہیں ہم پر نہ برس جائیں اس مناسبت سے یہ صورت ذہن میں آئی اور میں نے سوچا کہ میں اسی سلسلے میں چند باتیں عرض کر دوں جانوروں میں بڑی عجیب و غریب صفت ہے اپنے محسن کا احسان ماننے کی ہمارے گھروں میں بلی پالی جاتی ہے بلی کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ ہمارا چھوٹا سا بچہ بھی اس کو مارتا ہے اگر وہ کاتنا چاہے تو اس کی صفت ہے کاتنے کی لیکن وہ نہیں کاٹتی بلکہ دم ہلاتی ہوئی پاؤں بچھا کر ہمارے معصوم بچے کے سامنے بیٹھی رہتی ہے اور ہمارا بچہ اس کے سر میں مارتا رہتا ہے لیکن پھر بھی وہ نظر اٹھا کر تک نہیں دیکھتی اس لیے کہ وہ جانتی ہے کہ اسی کے گھر کی روٹی پر میں پل رہی ہوں وہ اپنے محسن کو سمجھ رہی ہے کہ میں اس کے گھر کی روٹی پر زندگی گزار رہی ہوں کتے کی یہی صفت ہے کہ کتا اپنے مالک کا بہت وفادار جانور ہے اس کی وفاداری تو دنیا میں بہت مشہور ہے بلکہ آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد سے جو پیار نہیں کرتے وہ کتوں سے پیار کرتے ہیں یہاں ہمارے وہاں تو کم ہیں فورین میں باقاعدہ ان کے نام پر وراثت لکھ جاتے ہیں اور لاکھوں پاؤن اس کے نام پر لکھ جاتے ہیں کیوں گدار اولاد جب ماں باپ کا ساتھ چھوڑتی ہے تو کتوں کو اولاد بنا کر زندگی گزارتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بس یہی ہماری اولاد ہے اس لیے اس کو چونتے چاہتے ہیں اس کے لیے بستر ہے اس کے لیے کھانا ہے اس کے لیے ٹیلی ویژن ہے ساری چیزیں اس کو مہیا کرتے ہیں تو کتے میں صفت ہے وفاداری کی علامہ دمیری رحمت اللہ علیہ نے ایک کتاب لکھی ہے حیات الحیوان اس میں جانوروں کے حالات لکھے جانوروں پر مطالعہ کیا اس سردی کی اور ایک ایک جانور کی صفت لکھی اسٹڈی اور مطالعہ تو اس وقت بھی لوگ کرتے ہیں جنگلوں میں جا کر سال سال بھر رہتے ہیں جنگلوں میں اور اس کی ویڈیو کیسے بناتے ہیں لیکن یہ دنیا کمانے کے لیے کہ ایک شیر ایک بھینس پر کیسے حملہ کر رہا ہے ایک ہرن کو کیسے پکڑ رہا ہے ایک مگر مچھ اپنا شکار کیسے کر رہا ہے اسٹڈی تو اس وقت بھی ہو رہی ہے لیکن اس سے مقصود اس کی سیدھی بنا کر دنیا کمانا اور ہمارے بزرگوں نے جو اس پر مطالعہ اور اسٹڈی کی اس سے مقصود جانوروں کی حقیقت کو بندوں کے سامنے کھول کر اس بندے کو اپنے رب سے ملانا اپنے اللہ سے کنیکشن جوڑنا اسی لیے تو علامہ دمیری نے حیات الحوان میں لکھا کہ کتے میں دس صفات ہیں اللہ کے بندے تو ان دس صفات کو اپنی زندگی میں اختیار کر لے اللہ تجھے ولایت عطا کر دے گا حیات الحیوان میں لکھا ہے کتے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ مالک کے دوستوں کو کبھی نہیں بھونکتا لیکن اجنبی کو جو اجنبی کبھی آ جاتا ہے اس کو بھونکتا ہے اس لیے کہ یہ جانتا ہے کہ یہ میرے مالک کا دوست ہے اور یہ کبھی نہیں آیا تو میرے مالک کا دشمن ہے اس نے مالک کے دوست کو دوست سمجھا اور اپنے مالک کے دشمن کو دشمن سمجھا افسوس کہ اپنے رب کی روتیوں پر پلنے والا یہ انسان ابھی تک اپنے اللہ کے دوستوں کو دوست نہیں سمجھا رہا اللہ والوں کو اس نے اپنا دوست ہی نہیں سمجھا کہ یہ میرے دوست ہیں اللہ کے دوست ہیں میرے ہیں یہ اور اللہ کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا شیطان سے دوستی جس کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا ان باغیوں سے دوستی ہماری جن کو اللہ نے اپنا دشمن قرار دیا میں نے ابھی ایک مجلس میں کہا کہ جو اللہ کے نہ ہوئے وہ تمہارے کیسے ہو سکتے تو ہم نے اپنے رب کے دوستوں کو دوست نہیں سمجھا اور اپنے رب کے دشمن کو دشمن نہیں سمجھا کتے کی ایک صفت یہ ہے کہ مالک نے مارا اس کو تب بھی مالک کے در کو چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا وہ وہیں پرا رہتا ہے مار کھاتا رہتا ہے لیکن در چھوڑ کر نہیں جاتا اور ہمارا حال یہ ہے کہ ساری زندگی اللہ کی نعمتوں پر پلنے والا انسان اللہ کی طرف سے ذرا سی مصیبت آتی ہے اللہ کے در کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں نہ نماز نہ اللہ کی یادیں نہ ذکر نہ تلاوت کچھ نہیں سب چھوڑ چھاڑ کر کتے کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ راتوں میں بیدار رہتا ہے کہ میرے مالک کے مکان اور جائیداد کو کوئی نقصان نہ پہنچائے علامہ دمیری فرماتے ہیں اس صفت کو انسان تو اختیار کر لے اور راتوں میں کچھ جاگنے والا بن جا وہاں تو کتا مالک کی حفاظت کرتا ہے یا مالک تیری حفاظت کرے گا کچھ جاگنے والا بن جا دو چار رکعت اٹھ کر کے پڑھنے والا بن جا رات میں وہاں کتا مالک کی حفاظت کر رہا ہے یا اللہ تیری حفاظت کرے گا مالک تیری حفاظت کرے گا تو اس میں بڑی عجیب و غریب صفات ہے جو انسان ان صفات کو اپناتا ہے دمیری فرماتے ہیں کہ اللہ اس کو ولایت نصیب کر دی پھر اگر مالک نے مارا کتے کو اور تھوڑی دیر کے بعد روتی بتائی پھر دور کرا جاتا ہے در چھوڑ کر چلا نہیں جاتا وہ جانتا ہے کہ میرا مالک ہے اسی کے وہاں مجھے پروان چڑھنے ہیں تو وہ در چھوڑ کر چلا نہیں جاتا ہم اپنے رب کے در کو چھوڑ کر کے بھاگ نکلتے ہیں اللہ ہمیں اپنے رب سے تعلق نصیب فرمائے تو جانوروں میں یہ صفت کود کود کر بھری ہے اپنے مالک کی وفاداری حتیٰ کہ ہم نے وہ شیر دیکھے کہ جو مالک نے پالے ہیں اور پرورش کا عالم اس کا یہ ہوا کہ جس شیر کی صفت آدم خور انسان کو کھانے والا لیکن جب پرورش کی اور محبت دی تو وہ شیر بھی کتے کی طرح ساتھ چلنے لگا اس میں بہت ہی زیادہ اپنے محسن کے احسان کو سمجھنے کی صفات ہے افسوس کہ میری اور آپ کی زندگی میں انسانوں کی زندگی میں یہ صفت کم ہو گئی میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ بالکل ختم ہو گئی کم ہو گئی ہم اپنے رب کے احسانوں کو بہت کم شکر ادا کرتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ انسان اپنے جیسے انسان کا بہت شکر ادا کرتا ہے اگر مجھے کسی نے ایک جوڑی کپڑا دے دیا میں پانچ مرتبہ اس کا شکر ادا کروں گا جب دے رہا ہے تو شکر پھر روانہ ہو رہا ہوں تو شکر پھر گاڑی میں بیٹھا تو شکر پھر فون کیا تو شکر پانچ پانچ مرتبہ ایک جوڑی کپڑے پر اور میرا رب ماں کے پیت سے قبر کے پیت تک کپڑے پہنا رہا ہے افسوس کہ ایک مخلوق کا شکر پانچ مرتبہ ادا کیا اور اپنے خالق کا شکر ہم نے کچھ نہیں کیا کسی نے ایک دعوت کر دی اس کی تعریف کے پل اور اس کے شکر کی برسات اور میرا رب روزانہ ہماری دعوت کر رہا ہے روزانہ صبح ہو شام ہو جب بھوک لگی اس مالک نے دعوت کی ہماری لیکن افسوس کہ ہم نے اپنے رب کا کوئی شکر دانی کیا شکر الحمدللہ بہت اچھا لفظ ہے لیکن صرف اتنا سا لفظ بول لینے سے شکر دانی ہو جاتا شکر کا کچھ اور مطلب ہے جو میں بعد میں بتا رہا ہوں کہ شکر کسے کہتے ہیں پھر ہم انسانوں کی صفت جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی وہ بہت عجیب و غریب ہماری صفات ہے کبھی اللہ نے ہم کو کہا کتورا کبھی اللہ نے ہم کو کہا ضعیفہ کبھی اللہ نے ہم کو کہا اجولا کبھی اللہ نے ہم کو کہا جزوا کبھی اللہ نے ہم کو کہا منو یہ ساری صفات ہماری ہے اور کبھی اللہ نے ہم کو کہا کفورا نہ شکرا کتورا بڑا بخیل ضعیفہ کمزور جزوا بہت جلی آہو فضا کرنے والا منوا رحمتوں کے ملنے پر روکنے والا حلوا شکایتیں کرنے والا یہ ساری صفات اللہ نے ہماری بیان فرمائی ایک جگہ ہماری صفات بیان کی ان لفری ہن فخور بہت جلدی آپے سے باہر ہونے والا لفر اترانے والا اترانے والا دو چار روپے کیا مل گئے کہ اترانے لگ گئے فخور اور بہت جلدی تکبر میں فخر میں پڑ گیا دوسروں کی حقیر سمجھنے لگا کل کو خود غریب تھا دوسروں کی روتی پر پڑ رہا تھا اور آج کہیں سے پیسے آ گئے تو غریبوں کو حقیر سمجھنے لگا ان لفر فخور یہ صفات ہے ہماری جو قرآن نے جگہ جگہ ہماری ان صفات کو بیان کیا پھر ان ساری صفتوں کے ساتھ ہماری ناشکریاں انتہائی درجے کی ناشکریاں علامہ زمکشری بہت بڑے مفسر گزرے ہیں انہوں نے ایک عجیب و غریب ایک نقطہ لکھا ہے بہت غور سے سنے وہ ہے تو علمی بات میں نیچے اتر کر سمجھانے کی کوشش کروں گا ویسے ماشاء اللہ ذوق تو بن ہی چکا ہے سمجھنے کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اقرابس میں رب کلدی کی پہلی وہی نازل ہوئی تو آپ کو نبوت ملی اور اس کے ڈھائی سال کے بعد یا یوہل مدثر کم فاندر ورب کا فقبر تو آپ کو رسالت ملی پہلے نبوت ہے پھر رسالت ہے تبلیغ کا حکم ملا اور تبلیغ کے ساتھ انذار کا بھی حکم ملا ڈرانے کا بھی قوم دیر نبی اس کو کہتے ہیں جس کو تبلیغ کا حکم ہوتا ہے درانے کا حکم نہیں ہوتا رسول اس کو کہتے ہیں جس کو تبلیغ کے ساتھ انذار کا بھی حکم ہوتا ہے آپ کو رسالت ملی اور فرمایا کہ تبلیغ کرو اور دراؤ آپ نے صفا پہاڑی پر چڑھے وہی صفا پہاڑی جس پر آپ سعی میں دوڑتے ہیں اب تو ایک نشانی رہ گئی وہ سارا پہاڑ کو کاٹ کات کر ختم کر دیا گیا حضرت اس پہاڑ پر چلے اور سب سے پہلے اپنی فیملی کے لوگوں کو جمع کیا دعوت کی ابتدا اپنے مکان سے اپنا چچا اپنی اولاد اپنے رشتہ دار ان سب کو جمع کیا اور حضرت نے ایک تقریر فرمائی پہاڑ پر کہ میں تمہیں یوں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے تم سچ مانو گے انہوں نے کہا محمد تم کبھی جھوٹ بولے نہیں صادق الوعد الامین تم تو بڑے سچے ہو تم بالکل سچے ہم جھوٹ نہیں مانتے کہا اچھا اس لشکر کو میں دیکھ رہا ہوں اوپر سے تم نہیں دیکھ رہے ہو میں بلندی پر ہوں تم نیچے ہو فرمائے اسی طرح میں نبوت کے مقام پر کھڑا ہوں اور باطنی اعتبار سے بلندی پر ہوں اور جس جنت اور جہنم کو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو اس لیے میں تم سے کہہ رہا ہوں لا الہ الا اللہ بلو کامیاب ہو جاؤ گے لا الہ الا اللہ تفلح ابو لاب یہ کہنے لگا تب یا محمد علیحدہ جماعتنا محمد تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو نے اس لیے ہم کو جمع کیا تو نے اس لیے ہم کو بلایا کہ ہمارے باپ دادا کے مذہب کو چھڑائے ہمارے ان معبودوں کی پونجا پاٹ کو چھڑائے تو نے اس لیے ہم کو بلایا اللہ کے نبی کو دعا دی تبت تبل یا محمد اللہ کیسے برداشت کرتا تعالی شاہ نو نے دعا اتاری اس کی بدعا کے مقابلے میں اور قیامت تک قرآن میں پڑی جائے گی تبت یدا ابی لہب ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائے یہ برباد ہو جائے یہ مٹ جائے اور اس کا کمایا ہوا بھی اسے کام نہ آئے ماغنا ان ہوما وما کسب اور یہ تو دنیا کا مسئلہ سیسلا نارندات لہب آخرت میں جہنم ہے اور اس کی بیوی کی بھی ہلاکت ومرات ہما لت اس کے گلے میں توک ہوگا یا تو جہنم میں یا دنیا میں مرنے سے پہلے دونوں تفسیر ہیں چونکہ اس کی تفسیر اس وقت مقصود نہیں یہاں زمکشری نے ایک سوال کیا کہ بدوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو لہب نے دی تھی تو اللہ کو یہاں یوں کہنا چاہیے تھا کہ اے پیغمبر تم بھی بدوا دے دو اس کو تو اب اللہ کو یوں صورت اتارنی چاہیے تھی کل تبت یدا ابی لہب کل پیغمبر آپ بھی کہہ دیجئے کہ ابو لہب تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں نبی کو بیچ میں کل لانا چاہیے تھا نبی کو کہنا چاہیے تھا کہ آپ بد دعا دیجیے اور اس سے پہلے جو تینوں صورتیں ہیں وہ کل سے شروع ہوئی بھی ہے کلاؤد برب ناس کلو اللہ کلاؤد برب فلک تو یہاں بھی کل آنا چاہیے تھا تاکہ یوں ترجمہ ہوتا پیغمبر آپ بھی بد دعا دے دیجئے تبت یدا ابی لہب لیکن اللہ کل نہیں لایا نبی کو واسطہ نہیں بنایا ڈائریکٹ دعا اتاری تبت یدا ابی لہب زمکشری کہتے ہیں یہاں اس لیے کہ میرے پیغمبر آپ بد دعا نہ دیجئے اس لیے کہ یہ تمہارا چچا ہے بچپن میں تم نے اس کے گھر کی روٹی کھائی اللہ بچپن میں تم نے اس کے گھر کی روٹی کھائی اس نے تمہیں کپڑے پہنا ہیں تمہیں اپنی گود میں اٹھایا ہے بلکہ تمہاری پیدائش پر تیرا چچا اتنا خوش ہوا تھا کہ اپنی سویبا نامی باندی کو آزاد کر دیا تھا چونکہ حضرت تو یتیم تھے تو ابو لہب نے کہا میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا خوشیوں کے مارے اچھل رہا تھا کہ میرے مرحوم بھائی کے وہاں لڑکا پیدا ہوا اسی لیے بخاری شریف میں عجیب و غریب روایت چچا عباس فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ خواب دیکھا اور میرے خواب میں میرا بھائی ابو لہب آیا میں نے پوچھا کیا حال ہے صحیح ترین بخاری میں روایت کیا حال ہے اس نے کہا پیر کو مجھے اتنا سا ناخن کا سوا حصہ اتنا سا پانی دیا جاتا ہے فرمایا کیوں کہا محمد بھتیجا جو میرا پیدا ہوا تھا تو میں نے اس کی پیدائش پر خوشی منائی تھی کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا اس کے بدلے میں مجھے اتنا سا پانی دیا جاتا ہے باقی پھر میرے لیے جہنم ہے محدثین نے وہاں پر لکھا ہے کہ نبی کی جسمانی پیدائش پر اس نے خوشی منائی تو اتنا سا پانی دیا جاتا ہے نبی کی روحانی پیدائش یعنی نبوت ملنے کے موقع پر اگر یہ نبی پر ایمان لے آتا تو برکت رسول سے اللہ جنت الفردوس عطا کر دیتا یہ چچا کافر ہے کفر پر مرا ختم اللہ والا کلوبی میں ہے اس کے دل پر کفر کا مہار اللہ نے لگا دیا تھا سب کچھ ہونے کے باوجود نبی کو یہ کہا گیا تم بد دعا نہ دینا تم نہیں کیوں تمہارا محسن ہے یہ احسان یہ تمہارا محسن ہے تمہیں ہدایت نہیں ہے کہ تم بد دعا دو میں بد دعا اتارتا ہوں امت کو اشارہ کہ تم بھی اپنے محسن کو محسن سمجھنا آج تو افسوس یہ ہے کہ اولاد اپنے ماں باپ کو محسن نہیں سمجھتی کسی بیٹے کا جملہ ہے جب باپ نے کہا بیٹے میں نے تجھے بڑی محنت سے محبت سے بڑا کیا اور میں تیرے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنا تو بیٹے نے جواب دیا میرا تو آنا مقدر تھا تو تو مستی میں پڑا ہوا تھا یہ اولادوں کی بے وفائیاں اور غداریاں اور بدماشیاں جو اولاد اپنے باپ کا احسان نہیں سمجھتی وہ رب کریم کا احسان کیا سمجھے گی مجازی ہے یہ تو ماں باپ مجازی ہے اسی لیے اللہ نے قرآن میں جہاں بھی اپنا تذکرہ کیا تو فوراً ماں باپ کا تذکرہ کیا لیکن جب اولاد نے اپنے ماں باپ ہی کے احسان کو احسان نہیں سمجھا وہ رب کا احسان کیا سمجھیں گے اسی لیے قرآن میں اور ایک واقعہ بھی ملتا ہے جس کی طرف زمکشری نے اشارہ کیا مصالح سلاط وسلام کو حکم ملا کے جاؤ اور فرون کے پاس تبلیغ کے لیے تو ساتھ ساتھ حکم دیا قول لینا موسا تم جا تو رہے ہو برون کے پاس نرم بات کرنا قرآن میں ہے نرم بات آنکھیں نہ دکھانا اس پہ آستین نہ چرانا غصے میں بات نہ کرنا نرمی سے دعوت دینا اس کو واللہ وہ تو خدائیت کا دعوے دار ان رب بکم اس نے کہا مجھ سے بڑھ کر رب کوئی نہیں سب سے بڑا رب میں ہوں اتنا بڑا تیرا باغی بندہ اور تم مجھے یوں کہہ رہا ہے کہ تو نرمی سے اس سے بات کرنا آنکھیں نہ بتانا اس کو تیرا راز تیری حکمت فرما موسا راز اور حکمت تو کیا میں تجھے اس لیے منع کر رہا ہوں غصہ کرنے سے کہ موسا تم نے بچپن میں اس کے گھر کی روٹی کھائی تم وہیں بڑے ہوئے وہیں پروان چلے تمہارے وہ تمہارا محسن ہے اتنا بڑا کافر اتنا بڑا لیکن پھر بھی نبی کو یہ سکھایا گیا کہ اپنے محسن کو محسن سمجھو مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے یہاں ایک عجیب و غریب بات معرف القرآن میں لکھی ہے مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ ہم لوگ موسا سے بڑھ کر دائی نہیں اور ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ فرون کے برابر نہیں ہے وہ تو خدائیت کا دعوے دار تھا ہم جن کو دعوت دے رہے ہیں وہ کوئی خدائیت کا دعوے دار تھوڑا ہی ہے بہت بہت تو نماز نہیں پڑھتا ہوگا فرمایا ہم موسا سے بڑے نہیں اور یہ فرون نہیں ہے جب موسا کو فرون کے پاس بھیجا گیا تو یوں کہا کہ غصہ نہ کرنا تو ہمیں تو بطری کے اولا دعوت کے کام میں غصہ نہیں کرنا چاہیے محبت کے ساتھ پیار کے ساتھ بلانا چاہیے مجھے صرف ان دونوں واقعے سے یہ بتانا ہے کہ احسان بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے احسان اللہ کرے ہم اپنے رب کے احسانوں کے شکر گزار بن جائیں قرآن میں جگہ جگہ جگہ جگہ اللہ نے بنی اسرائیل کو یہ یہود جو ہے بنی اسرائیل اسرائیل کی اولاد یعقوب کی اولاد جگہ جگہ اللہ نے ان کو کہا یا بنی اسرائیل ادقرو نعمتی التی انعمت علیکم یا بنی اسرائیل ادقرو نعمتی التی انعمت علیکم ام تو اوفی بیاہ اے اسرائیل کی اولاد اور اے یعقوب کی اولاد تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی اور میرے آہد کو پورا کرو میرے آہد کے خلاف نہ کرو میں نے جن کاموں کا تمہیں حکم دیا ہے ان کاموں کو بجا لاؤ اور دوسری جگہ ان انعاموں کو اللہ نے بیان بھی کیا بھائی تو کم العالمین اے اسرائیل کی اولاد اے یعقوب کی اولاد اے بنی اسرائیل ہم نے تم پر ایک نعمت تو یہ دی کہ تمہیں دنیا میں فضیلت دی اس وقت کے اعتبار سے پھر تم پر من و سلوا اتارا پھر وادی تی میں بادلوں سے ہم نے سایہ کیا پھر تمہاری طرح طرح کی شرارتوں کے باوجود ہم نے تمہیں معاف کیا یہ ہماری نعمتیں ہیں تم ان نعمتوں کو یاد کرو اور ہماری بے وفائی نہ کرو جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بنی اسرائیل کو اپنی نعمتوں کو یاد دلا کر وفاداری کی تعلیم دی شکر گزاری کی تعلیم دی میں نے اسی مناسبت سے یہ چنایات پڑھی ولادیات وبہا فلموریات قدہ فلمغیرات صبح فاثر نبی نقا فوسط نبی جمع ان الانسان لربه لکنود فخر راضی نے اس کی بڑی عجیب و غریب تفسیر فرمائی ہاں فخر راضی تفسیروں کا بادشاہ ہے تفسیروں کا بادشاہ بہت بڑا مفسر ہے اور عجیب و غریب تفسیر اس کی اور وہ مضامین کو عجیب طرح پر کھولتے ہیں قرآن میں ایک آیت ہے وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا مِنْ بَيْنِ فَرْصٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا صَائِغًا لِلشَّارِبِينَ اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بندو تمہارے لیے جانوروں میں میری توحید کی دلیلیں ہیں میری توحید کی نشانیاں ہیں ہم جانوروں کے پیٹ سے تمہیں دودھ پلاتے ہیں صاف ستھرا ممبئی نے فرسم ود امین لبن ان خالصہ اللہ اپنی توحید کو سمجھا رہا ہے کہ جب تم دودھ کا پیالہ اٹھاتے ہو پینے کے لیے تو ایک منٹ کے لیے رک جاؤ ایک منٹ کے لیے اور ذرا اس پر یہ سوچو کہ اللہ جہاں سے یہ دودھ اتارا گیا وہاں گوبر بھی تھا وہیں پر پیشاب کی تھیلی بھی تھی وہیں پر خون بھی تھا جن تھنوں سے دودھ آ رہا ہے وہاں خون بھی ہے وہیں گوبر بھی ہے وہیں پیشاب بھی ہے لیکن یہ جو دودھ دیا گیا نہ اس میں گوبر کی بدبو آنے دی نہ پیشاب کی رنگت آنے دی نہ خون کی رنگ رنگت اس میں آنے دی لبن خالصا ہم نے خالص دودھ تمہیں پیش کیا اے بندے اور اے بندی اس دودھ کے پیالے کو اٹھا کر پینے سے پہلے تو صرف اتنا سوچ لے کہ وہ کون ذات ہے جس نے گوبر اور پیشاب کے بیچ سے صاف ستھرا دودھ دیا اگر تو اسی کو سوچ لے گا تو تیرا خدا تیرے سمجھ میں آ جائے گا یہ تو ظاہری عبارت سے مسئلہ سمجھایا اور ایک اشارہ ہے قرآن کے اشاروں سے بھی مسئلے نکلتے ہیں جس کو اشارت النس کہا جاتا ہے اشاروں سے بھی مسئلے نکلتے ہیں اس میں ایک اور اشارہ ہے اور وہ اشارہ یہ ہے کہ بندے یہ جو دودھ آیا صاف ستھرا تو تھوڑی دیر کے لیے یہ مان لے اگر میں اس کے اس کے اندر گوبر کی تھوڑی سی بدبو ڈال دیتا یا پیشاب کی بدبو ڈال دیتا یا خون کی رنگت ذرا سی کبھی خون کی رنگت آ جاتی ہے خون کی رنگت ڈال دیتا میرے بندے بتا تو اس دودھ کو کیا کرتا تیرے ضمیر سے پوچھ تو کیا کرتا ہم اس دودھ کی بالٹی کو اٹھا کر کے پھینک دیتے فرمایا سوچ اور سن لے جیسے تو گوبر کی بدبو اور خون کی رنگت اور پیشاب کی بدبو والے دودھ کو اٹھا کر پھینک دیتا ہے اسی طرح قیامت کے دن اگر تیرے اعمال میں ریاکاری کی بدبو آتی ہوگی تو میں بھی اسی طرح تیرے اعمال کو اٹھا کر پھینک دوں گا پھر میں تیرے اعمال کو قبول نہیں کروں گا یہ اشارے سے سمجھایا اس کے ظاہر سے اللہ کی توحید اور اس کے اشارے سے اخلاص سمجھایا میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ فخر راضی جو تفسیر کرتے ہیں یہ تفسیر فخر راضی نے کی ہے تو ولاد یا فلموریات فلمور فلمغیرات صبح فافر نبی نقا بہت عجیب تفسیر فرمائی اللہ تعالیٰ گھوروں کی قسم کھا رہا ہے دوڑنے والے گھوروں کی قسم اور جب گھوڑے دوڑتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے سے اڑنے والی راک کی قسم اور اگر اس کے پاؤں کے نیچے لوہا لگا ہو اور وہ لوہا پتھر سے ٹکرائے تو آگ جھرتی ہے چنگاریاں جھرتی ہے فرمایا اڑنے والی آگ کی قسم تو راک کی قسم دوڑنے کی قسم جھرنے والی آگ کی قسم یہ ساری صفات گورو کی ہے اور ان صفات کی قسمیں کھا کر اللہ کہہ رہا ہے اخیر میں ان انسان لرب بھی لکنود بہت تاکید ہے بہت تاکید ہے بہت تاکید ہے ہم اجمی ہیں ہمیں اللہ کے کلام کے وزن کا پتہ نہیں کہ اللہ کا کلام کتنا وزنی ہے جملہ اسمیہ ہے یہ پھر ان نہ لایا اللہ پھر لکنود میں لام تاکید کا لایا پھر کنود مبالغہ کا سیگا اگر اس کا ترجمہ کیا جائے تو یوں ترجمہ ہوگا بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نا ہے بے شک انسان اپنے رب کا بڑا ہی نا ہے فخر راضی نے یہاں ایک سوال قائم کیا اور وہ سوال یہ کیا کہ اللہ ہم تو اشرف المخلوقات بہت اونچے لوگ ہم تو اور گھوڑا تو ہمارے ماتحت ہیں ہاتھ کے نیچے ہیں وہ تو جانور ہیں اے اللہ تو نے ہماری برائی کرنے کے لیے تو نے جانور کی قسم کھائی ارے ہم سے اوپر کی قسم کھاتا فرشتوں کی قسم کھاتا تیری ذات کی قسم کھاتا یہ تو تم نے تھر کلاس کی قسم کھائی جو ہمارے تابع ہیں اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں ہم تو بہت اعلی ہیں فخر راضی یہ سوال کر کے اب خود ہی جواب دیتے ہیں اللہ کی طرف سے کہ اب تعالی شانو نے گھوڑوں کی قسم اس لیے کھائی کہ گھوڑا اپنے مالک کا بڑا وفادار جانور ہے اس کی وفاداری کا عالم یہ ہے کہ یہ رات میں سست کھڑا ہو اور کسی کے چلنے کی آواز آئے تو گھوڑا یہ سوچتا ہے کہ شاید میرے مالک کو میری ضرورت پڑی اور میں سست کھڑا رہوں یہ وفاداری کے خلاف ہے اس لیے وہ چست کھڑا ہو جاتا ہے پھر مالک گھوڑے پر سوار ہے اور تیز رفتار گھوڑا دوڑ رہا ہے اور اچانک مالک کو ضرورت پڑی کسی چیز کی اس نے زور سے رسی کھینچی لگام کھینچی کبھی کبھی خون بھی نکل آتا ہے اور تیز رفتار آپ کی گاڑی دوڑ رہی ہے اور اچانک بریک مارو گے تو سلپ ہو جائے گی فسل جائے گی تو تیز رفتار دوڑنے والا گھوڑا اچانک اگر کھڑا کرو گے تو ظاہر سی بات ہے مالک گر پڑے گا تو جب اچانک گھوڑے کو کھڑا کیا جاتا ہے تو وہ اپنے اگلے پاؤں کو چورے کر دیتا ہے کہ میرا مالک گرنے نہ پائے یہ گھوڑے کی وفاداری ہے اللہ تعالی گھوڑوں کی قسم کھا کر اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیو اللہ کے بندو اور اللہ کی بندیو چند کوری گھاس کھانے والا گھوڑا اپنے مالک کا اتنا وفادار کہ وہ رات میں چست کھڑا ہو گیا اور مالک کے بچاؤ کے لیے پاؤں کو چورے کر کے کھڑا ہو گیا او میرے نکم میں بندے تو ماں کی پیت سے قبر کی پیت تک میری نعمتوں پر جی رہا ہے لیکن پھوتی تیری قسمت کے تجھے دو رکعت شکر کی توفیق نہیں ہوتی ان انسان ہی لکنود اور بھائی یہ کہنا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہم غریب ہیں اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے اللہ نے جو جسم عطا کیا یہ کروڑوں روپے کا جسم اگر آنکھ چلی جائے اس کا بدل نہیں ہو سکتا اگر ہاتھ چلا جائے اوریجنل اس کا بدل نہیں ہو سکتا اگر پاؤں چلا جائے اوریجنل اس کا بدل نہیں ہو سکتا اگر گردہ اور کدنی کا مسئلہ ہو جائے اوریجنل اس کا بدل نہیں ہو سکتا یہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے جس کی قیمت کروڑوں سے زیادہ ہے اتنا شاندار جسم ملتے ہوئے بھی اگر میں اور آپ اپنی غربت کی شکایتیں اپنے رب سے کریں گے تو ہم سے زیادہ اپنے رب کا نکما بندہ کوئی نہیں ہو سکتا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے بنے حضرت راتوں میں بہت لمبی نماز پڑھتے تھے حضرت عائشہ نے فرمایا اللہ کے حبیب کوئی گناہ آپ کا تو نہیں ہے اگر آپ سوٹ نماز پڑھ لو مختصر نماز پڑھ لو اپنی ذات کو کیوں تھکاتے ہیں تو کیا جواب دیا حضور نے افلا اکونا ابدن شکورا عائشہ جس رب نے مجھ کو معاف کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں آج ہمیں کوئی معاف کرتا ہے تو ہم اس کا پچاسوں مرتبہ شکر ادا کرتے ہیں جب میرے رب نے مجھ کو معاف کیا تو کیا میں اس رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں اپنے رب کا شکر آنا چاہیے اب شکر ادا کیسے ہوگا شکر کے الفاظ بولنے سے شکر ادا نہیں ہوتا اللہ کے عوامر کو پورا کیا جائے جن کاموں کا اس نے حکم دیا اس کو پورا کریں اور جن کاموں سے اس نے منع کیا ہم اپنے آپ کو ان کاموں سے روکنے والے بنے اگر عوامر پر عمل اور نواحی سے اپنے آپ کو بچایا تو یقیناً ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں گے اور اگر ہم نے عوامر پر عمل نہیں کیا اور نواحی سے اپنے آپ کو نہیں بچایا تو ہم اپنے رب کے شکر گزار بندے نہیں ہو سکتے اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا نماز کا ہم نماز پڑھیں اللہ نے ہمیں حکم دیا حسن اخلاق کا ہم اس نے اخلاق سے پیش آئے اللہ نے ہمیں منع کیا جھوت سے چوری سے گیبت سے برائیوں سے ہم ان کاموں سے اپنے آپ کو روکنے والے بنے بد نظری سے زنا سے ہمیں منع کیا ہم اس سے اپنے آپ کو روکنے والے بنے تو جن کاموں کا اس نے حکم دیا ہم اس کو پورا کریں بنی اسرائیل کو یہی تو اللہ نے کہا تھا یا بنی اسرائیل اللہ تھی انعام تو علیکم واوفوا دیفی اوفی دیکھوں تم میرے عہد کو پورا کرو پھر میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا آج ساری دنیا کے حالات کے بدلاؤ کی وجہ یہ ہے ہم نے اپنے رب کے عہد کو پورا نہیں کیا جس کے نتیجے میں اللہ بھی ہمارے عہد کو پورا نہیں کر رہا ہے جس دن دنیا کا مسلمان اپنے رب کے آہت کو پورا کرنے پر آ جائے گا اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھل جائیں گے انعاموں کے دروازے کھل جائیں گے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے مالک کے شکر گزار بندے بنے اور شکر گزاری یہی ہے کہ عوامر کو ادا کریں نواحی سے اپنے آپ کو بچائیں جو نعمتیں مل رہی ہے اس پر شکر گزاری ہو اور کبھی مصیبت آ جائے تو ان مصیبتوں میں شکایتوں کے بجائے اپنے رب کی تقدیر پر راضی رہے انڈل انسان آجولا ادا مس شر جزوا وہ ادا مس الخیر منوا انسان تو برائی جلد باز ہے تجھے بلائی پہنچتی ہے تو تو تو روکنے والا بن جاتا ہے کہتا ہے میری محنت کا کمایا ہوا ہے اور جب تجھے حالات پہنچتے ہیں مصیبتیں تو تو کہتا ہے کہ اللہ کو میں ہی مل گیا اللہ کہتا ہے کہ جب تو برائیوں کی نسبت میری طرف کر رہا ہے تو تیری بھلائیوں کی نسبت بھی میری طرف کر میں ہی دینے والا ہوں تجھے میں ہی عطا کرنے والا ہوں بھلائی بھی میری طرف سے حالات بھی میری طرف سے تمام اور دنیا کی کوئی طاقت میرے بھائیوں اللہ کی ذات کے علاوہ نہ مسائب کو حل کر سکتی ہے اور نہ خیر کو روک سکتی ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی خیر کو روکنے والا ہو یا کوئی ہم پر مصیبتوں کا لانے والا ہو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس رب کے ساتھ ہم تعلق جوڑیں اس سے کنیکشن جوڑیں اور عوامر کو بجا لائیں نواحی سے اپنے آپ کو بچائیں اور تمام طرح کی برائیوں یہی اللہ کی شکر گزاری ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہی شکر کا طریقہ سکھایا ہے اللہ کرے کہ ہماری زندگیوں میں شکر کے یہ مسائل اتر جائیں عظیم مہینہ ہمارے سامنے سے جو گزرا جس کو رمضان المبارک کہتے ہیں یہ نہیں ہے کہ رمضان میں عبادت کی اور رمضان کے بعد جس طرح چاہے اپنی منمانی زندگی ہم گزارنے لگے بلکہ رمضان میں جہاں تلاوت قرآن کا معمول تھا رمضان کے بعد بھی رہے رمضان میں اللہ کا ذکر کا معمول تھا رمضان کے بعد بھی رہے نمازوں کا معمول تھا رمضان کے بعد بھی رہے کسی غریب کو کھلانے کا معمول تھا رمضان کے بعد بھی رہے عطیات دینے کا معمول تھا رمضان کے بعد بھی رہے اگر ہماری زندگی رمضان کے بعد بھی اسی طرح رہی تو پھر عمل ہو گیا لال لقم والا اللہ کہہ رہا ہے ہم نے تم کو روزہ اس لیے دیا تاکہ ہم تمہیں متقی بنائیں گے تقوا ہمیں نصیب ہو گیا اور اگر رمضان کے حدود تک رہا اور رمضان کے بعد زندگی پھر جیسے تھی ہماری گزری اور اللہ کے احسان فراموشی میں اگر ہماری زندگی گزری تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ہمیں تقوا نصیب نہیں ہوا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کے احسانوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے احسان کو ادا کرنے کا مطلب جن عوامر کا حکم دیا اس کو بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے شکر کی ہمیں توفیق عطا فرمائے میں نے کہا کہ درس ہی آج تو شروع کرنا تھا لیکن طبیعت میں کچھ ذوق اور کمزوری سی تھی اس لیے میں نے سوچا کہ بجائے درس کے میں اسی سے متعلق چند باتیں شکر کی جو ہیں وہ عرض کر دوں انشاءاللہ اگلی منگل سے درس کا مسئلہ شروع ہوگا اللہ جل شان و ہم تمام کو حدیث مبارکہ سے اور قرآن سے وابستگی نصیب فرمائے جناب یوسف بھائی بنگار والے کینسر کی بیماری سے بہت پریشان ہیں بہت تکلیف ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفا دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے اللہ عافیت عطا فرمائے اور اللہ ہم تمام کو بھی ایسی مہلک بیماریوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے وریاؤ گاؤں والوں نے کی طرف سے یہ رکا ہے کہ وریاؤ گاؤں کے اندر بہت سارے لوگ بیمار ہیں ہاسپٹل میں ہیں اللہ سبھی کو شفا دائمہ مستمرہ عطا فرمائے جناب یوسف بھائی نان والے کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے اور شفیع بھائی نمک والے کا انتقال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اب تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ ہمیں بھی اپنے اپنے وقت پر ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے آج بھی صبح یہاں اسی محلے میں ایک عورت کی تدفین ہوئی ہے ہاں، وہی نا جی ان کی طرف سے جو ابھی دعا کی گزارش کی گئی ویسے تو انہوں نے ان کو علم نہیں تھا پتہ نہیں تھا تو عشاء کے بعد یاسین شریف کا انہوں نے ختم کا یہاں رکھا تھا لیکن بہرحال آپ کلو اللہ شریف پڑھ کر کے بھی ان کے لیے سال ثواب کر دینا اور دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم آپ کی مغفرت فرمائے اور جس مرحوم کا تذکرہ ہوا ہے اور جتنے مرحومین دنیا سے روانہ ہوئے ہیں اللہ سبھی کی قبروں کو نور سے منور فرمائے خاص کر کے فلسطین کے مسلمانوں پر جو بیچارے بہت مظلومیت کی زندگی کل بھی دس آدمی شہید ہوئے پرسوں بھی دس آدمی شہید ہوئے اللہ جل شان ہو ان کے لیے کوئی سبیل پیدا فرما دے کوئی راستہ پیدا فرما دے مسلم ممالک کے سربراہوں کو اللہ ہدایت عطا فرمائے وہ اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں وہ اپنی کرسیوں کو بچانے کے چکر میں کبھی غیر مسلم تو لوگوں کی لاشوں پر اپنی کرسی رکھتے ہی تھے لیکن اب تو مسلمان سربراہ بھی لوگوں کی لاشوں پر اپنی کرسیاں رکھنے لگے صرف ان کو اپنی کرسی پسند ہے اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے ممالک ہیں جو سب اپنے آپ کو اسلامی ممالک کے دعوے دار ہیں سبھی کا یہی حال ہے جس کی رضائی جاتی ہے اسے ہی ٹھنڈی لگتی ہے ان لوگوں کی شامیں کیسی گزرتی ہوگی اور ان کی راتیں کیسی گزرتی ہوگی ان پر بم گرتے ہوں گے اور وہ اپنے معصوم اولادوں کی لاشیں لے کر نکلتے ہوں گے ان سے پوچھو کہ کیا گزر رہی ہوگی اور قصور کچھ نہیں ہے آج میری زمین پر کوئی قبضہ کر لے مجھے غصہ آتا ہے ان کی زمین پر قبضہ کیا ان کو کیوں غصہ نہیں آئے گا بہرحال اللہ ان پر رحم و کرم کا معاملہ فرمائے اللہ غیب سے ظالموں کی ہلاکت کی شکلیں پیدا فرمائے اس لیے کہ ان کے قلوب پر ختم اللہ والا ہی میں ہے یہ کفر کے دل دادے بن چکے ہیں بس اب اللہ ہی ان ظالموں سے بدلہ لے لیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے ہیں لیکن اللہ جب بدلہ لینے پر آتا ہے تو کائنات کی کوئی طاقت بچا بھی نہیں سکتی اس لیے خوب دعاؤں کا اہتمام کریں کہ اللہ ان مظلومین مستضفین ان کمزوروں کی اللہ مدد فرمائے اور میں نے فی ضلال القرآن ایک تفسیر ہے میں نے اس میں ایک عجیب و غریب مضمون دیکھا تو میری ذات کو تھوڑی سی تسلی ہوئی فی ضلال القرآن سید کتب کی ہے انہوں نے ایک عجیب بات لکھی ہے فرمایا کہ مسلمانوں پر جب حالات آتے ہیں تو تعالی ان کی طاقت کی انتہا تک ان کو لڑنے دیتا ہے کہ تم نمت لو جب ان کی طاقت کی انتہا ہو جاتی ہے اور معاملہ ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ اپنی نصرت کو اتار دیتا ہے اللہ اپنی مدد کو اتار دیتا بہت ممکن ہے کہ جب ان کی طاقت کی انتہا ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی مددیں اترے گی اور اللہ کی مدد اس کے لیے کوئی فوج کی ضرورت نہیں ہے رب کریم کی فوج تو یہی ہوا ہے اور یہی آسمان ہے اور یہی زمین ہے اور یہی زلزلے ہیں دیکھیے کل ہی امریکہ کے اندر بہت بڑا زلزلہ آیا ہے جس کی بنیاد پر ہزاروں لوگ تباہ و برباد ہو گئے ہیں یہ اللہ کی فوجیں ہیں اس کے لیے اس کو نہ لاٹھی کی ضرورت اور نہ نہ رائفل کی ضرورت اور اور نہ ایک چھپن کی ضرورت اس کو ان میں سے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کے تو اشارے کا بھی ہوا کرتے ہیں تو اللہ ظالموں کی پکڑ فرمائے اور مظلومین مستضفین کی اللہ بھرپور مدد فرمائے صلی اللہ علیہ نبی الکریم بہت سارے لوگوں کی بیت کے سلسلے میں باتیں آئی ہیں تو جو بیت ہونے والے ہیں وہ ابھی دعا کے بعد یہیں بیٹھے رہے اور بہت ساری عورتوں نے بھی بیت کے سلسلے میں کہلوایا ہے وہ وہیں اپنی جگہ پر رہے میں جہاں مردوں کو جو کلمات بلواؤں گا وہی کلمات وہاں عورتیں بھی بول لیں یاد رکھیں بیت جو ہیں وہ ایک مستحب ہے ایک سنت ہے یہ کوئی واجب نہیں ہے اصل چیز اپنی اصلاح ہے اصلاح فرض ہے انسان کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کرے اور اگر ہزاروں سے بیت تو ہو گیا لیکن اپنی زندگی میں اصلاح نہیں لایا چینجنگ نہیں لایا اپنے آپ کو اللہ کا بنایا نہیں حرام کھانے سے نہیں بچایا غلط کاموں سے نہیں بچایا تو پھر اس صورت میں بیت اس کو بچا نہیں سکتی یہ تو ایک استحبابی طریق ہے کہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت ہوئے تھے اور تابعین صحابہ سے بیت ہوئے یہ ایک سنت ہے بہت اچھی چیز ہے اس سے فائدہ ہوتا ہے کہ ایک شیخ سے جڑ کر ان سے مشورے لیے جاتے ہیں ان سے اپنی زندگی کی اصلاح کی باتیں پوچھی جاتی ہے لیکن صرف بیت ہو جانے سے زندگی نہیں بدلتی انسان کو اپنی کوشش کرنی پڑتی ہے اس لیے بیت ہونے والوں کو چاہیے یا جو پہلے ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائیں کچھ اپنے آپ کو دین پر ڈالیں اپنے نفس پر زور دیں اور بچانے کی کوشش کریں گناہوں سے اور اگر گناہ ہو جائیں تو فوراً توبہ کریں اللہ مسلی علیہ سید نہ حبیب نا شفیانہ سمدنا مولانا محمد وبارک وسلم یا حد السمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يقل له كفوا احد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما سب کی خطاؤں سے درگزر فرما سب کی سیاہ کاریوں سے معافی عطا فرما اللہ افو و درگزر کے فیصلے فرما اللہ سیاد کو معاف فرما جلی خفی کو معاف فرما ظاہر باطن کو معاف فرما سدائر و قبائر کو معاف فرما دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما اللہ آپ کی یادوں والی زندگی نصیب فرما ذکر والی زندگی عطا فرما ذکر کی حلاوت نصیب فرما اللہ نمازوں کی لذت عطا فرما سجدوں کا سرور عطا فرما تلاوت قرآن کا مزہ عطا فرما آپ سے ہونے کا یقین نصیب فرما آپ کے شکر کی توفیق عطا فرما آپ کے عوامر پر چلنے کی توفیق عطا فرما آپ کی نواحی سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا امام بنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کی حاجتوں کو پورا فرما سب بیماروں کو شفا عطا فرما تمام مرحومین کی مغفرت فرما اللہ سب کی اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا عالم عالم بعمل حافظ اور دین کے دائی بنا اللہ ہم سب کو راتوں میں رونے والے بنا اللہ تیرے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والے بنا اور اپنے گناہوں کا اقرار کر کے سے معافی مانگنے والے بنا اللہ ہمیں مسکینیت والی زندگی نصیب فرما آجزی والی زندگی نصیب فرما تکبر سے حفاظت فرما غرور سے حفاظت فرما حسد سے حفاظت فرما بغض و عداوت سے حفاظت فرما اللہ مجمع میں بچارے بہت سارے اپنی اپنی تمناؤں کو لے کر آتے ہیں دلوں میں ہوتا ہے دعا کرائیں گے لیکن کہہ نہیں پاتے ہیں اللہ تو تو علیم امبدات صدور ہے تو سب کے دلوں کی باتوں کو بہت جانتا ہے اللہ سب کی مرادوں کو پورا فرما دے سب کی جائز تمناؤں کو پوری فرما دے سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ جن کے لیے روزی روٹی کا انتظام نہیں آپ ان کے لیے روزی روٹی کا انتظام فرما دیجئے اللہ جن کے گھروں کا نظام نہیں آپ گھروں کا انتظام فرما دیجئے اللہ جن کے کاروبار میں بے برکتی ہو چکی ہے آپ اپنے فضل سے برکت عطا فرما دیجئے ان کے کاروبار کو کھول دیجئے اللہ بری نظروں سے سب کے کاروبار کی حفاظت فرما اللہ مسلمانوں کو اپنے کاروبار میں برکتیں عطا فرما رحمتیں عطا فرما اللہ مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں اللہ سارے مسلمانوں کو آبر و عزت کی زندگی عطا فرما اللہ ان کے ہاتھوں کو بلند فرما اللہ ان کو خوب عزت سے مالا مال فرما اللہ ظالمین کی پکڑ فرما ظالمین کی پکڑ فرما ظالمین کی پکڑ فرما مظلومین کی مدد فرما مستضفین کی مدد فرما اس اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا بول بالا فرما اسلام کا بول بالا فرما اللہ مسلمانوں کو آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کی توفیق عطا فرما اللہ مسلم ممالک کے سربراہوں کو اللہ اسلام کی حقیقت سمجھنے کی توفیق عطا فرما اللہ تیرے حبیب کا تیرے حبیب کا درد نصیب فرما تیرے نبی کی قرن نصیب فرما تیرے نبی کا غم نصیب فرما تیرے نبی کی فکر نصیب فرما اللہ تیرے نبی کے سامنے ایک ظلم ایک جرم ثابت ہو گیا اور عورت کا ہاتھ کاتا گیا لیکن تیرا نبی زار و رو رہا تھا کہ میری امت کی ایک عورت کا ہاتھ کٹ گیا اور یہاں مسلم ممالک کے بادشاہوں کے سامنے ہزاروں کے ہزاروں لاشیں اے اللہ اٹھ رہی ہے لیکن ان کے سروں کی جوئیں بھی نہیں رینگتی ہے اے اللہ ان کے بال میں ذرہ برابر پریشانی بھی نہیں آ رہی ہے اللہ انہیں ہدایت عطا فرما انہیں ہدایت عطا فرما انہیں ہدایت عطا فرما اللہ مظلومین کی مدد فرما مظلومین کی مدد فرما مظلومین کی مدد فرما اللہ ہم تو بہت دور ہیں ہم غریبوں کی سن لے ہم مسکینوں کی سن لے ہم عاجزوں کی سن لے ہم بے بسوں کی سن لے ہم بے قصوں کی سن لے اللہ اللہ تیرے حبیب نے ایک مسلمان کے متعلق فرمایا کہ مسلمان کا درد تو ہے ایسا ہوتا ہے کہ دنیا میں کونے میں کوئی بھی پریشان حال ہو مسلمان پریشان ہو جاتا ہے میرے رب ہم بھی یہاں بے چین ہے ہم بھی یہاں بے چین ہے ہم بھی یہاں بے چین ہے اللہ تو رحم و کرم کا معاملہ فرما رحم و کرم کا معاملہ فرما امن و امان کو قائم فرما فتنوں کو ختم فرما مصیبتوں کو ختم فرما سکون کو عام اور تام فرما اب تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اب تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے ہے تیری ذات کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا ہے اب تو اللہ تیرے باغی بندوں کو غرور ہونے لگا وہ تو یوں کہنے لگے مسلمانوں کا خدا مر گیا اور مسلمانوں کا رب مر گیا اور مسلمانوں کا اللہ مر گیا میرے اللہ تو مرتا نہیں ہے تو حی اللہ یموت ہے تو حی اللہ یموت ہے تو حی اللہ یموت ہے اے زندہ خدا تو مدد فرما دے اے زندہ خدا تو مدد فرما دے اے ہمارے رب تو مدد فرما دے اے ہمارے رب تو مدد فرما دے اے ہمارے رب تو مدد فرما نصرت فرما ہماری دعا کو رائے گا نہ فرما ہماری دعا کو رائے گا نہ فرما ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما ہمارے ہاتھوں کو خالی واپس نہ فرما تیرا نبی ہوتا طرف طرف کر دعائیں کرتا اللہ امت یتیم ہو چکی ہے امت یتیم ہو چکی ہے تیرے سہارے کی محتاج بن چکی ہے تیری رحمتوں کی محتاج بن چکی ہے آپ رحمتوں کے فیصلے فرما دیجئے کرم کے فیصلے فرما دیجئے اب کو درگزر کے فیصلے فرما دیجئے اللہ جب تک جلائیں ہمیں ایمان پر جلانا اور اٹھائیں تو ایمان پر خاتمہ فرمانا اور ماں باد الموت کی ساری زندگی آسان فرما کر ہم تمام کو اپنے نبی کی معیت میں جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمانا اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے اس مجلس کے مخلصین کی امینوں کے ساتھ قبول فرما تیرا بندہ اس میں کون بیٹھا ہوگا ہمیں کچھ نہیں پتا کون تیرا مخلص ہے ہمیں نہیں پتا اس کی امینوں کے ساتھ تو ہم غریبوں کی امینوں کو بھی قبول فرما لے امین یا رب العالمین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم بے رحمتی کا قیار حام